اصول کی ہے جی۔ کہ ترک و ذرت مما نہ جی، جی، ترک و ضرورت خیرون من عبادت الثقلین جی ملا یہ ہوں پرہیز ہے جی کہ جنیا مرضی بات کرو ہاں پرہیز اصل جی گناہ تو پرہیز کرو تو وہ اثر فائدہ ہونا ہے ورنہ نہیں ہونا جی جی جی جی صحیح فرمایا کہ برائی ذرے برابر چھوڑ دینا جی جی جی, جی۔ ساخا لین کی عبادت سے بہتر ہے تو جڑی کر رہا وہ بہتر کیوں نہیں ہونی وہ تو ساخا کی دکھنے بالکل بالکل بالکل تو یہ مطلب ہے تیری تمام نیکی تو یہی پرہیز افضل ہے تو یہ ہوئی مضمون الحمیت راستے دوا ادھر اس طب طب جسمانی ادھر طب جی. روحانی وہی دو جی. مطابقت جی جی جی بالکل بالکل جی۔ پرہیز پرہیز اصل اصل ہے ہے یورپی جو کچھ ہے وہ پرہیز اس واسطے اصل کوئی نہیں انہوں کو دین والی حکمت کو کون کوئی نہیں یعنی ایسی حکمت نہیں ہے جو دین کے مطابق ہو مناسب ہو جی جی وہ لانتی آدھے کھا دی پیتی رکھو ہاں جی ہاں وہ کہتے کھادی پیتی رکھو حلال چیزیں میں ڈاکٹر میں تو روکتا ہی نہیں ہوں حلال چیزیں وہ مطلب انہوں کا یہ ہوتا بے شا بچے تو کھادی پیتی رکھو تو سڈے لائے رکھو